قرآن سے تعلق پہلا اصول قرآن سے صحیح تعلق ہے فرمایا اور تلاوت کرو اس چیز کی جو وہی کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے یعنی تلاوت کرو اس چیز کی جس کی وہی تمہاری طرف کی گئی ہے کہ جو اس کتاب میں موجود ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہے اور جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں ہے اس کے لیے عربی میں کا کا لفظ لفظ آیا ہے ہے تلاوت اپنے اندر جامعیت رکھتا عربی زبان میں دراصل یہ لفظ ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز کے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ قرآت میں الفاظ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اس کے تلاوت کا لفظ جس انداز میں آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو اپنے اندر جذب کرنا اس کی اشاعت کرنا اس کے اوپر عمل کرنا یہ سارے مفہوم اس کے اندر شامل ہے گویا ہماری ہماری شخصیت ہمارے ہمارے ذہن قلب روح اور ہمارے عمل کا ایک مضبوط رشتہ اور تعلق اس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے وہی کی گئی ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے اس لیے کہ تاریخی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو روشنی کا یہ سرچشمہ ہمیشہ موجود رہے گا اور اسی طرح رہے گا جیسا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے تھا اس کتاب کے ساتھ دل و دماغ اور ذہن کا رشتہ مضبوط باندھے بغیر ہم میں سے کوئی اس کا خواب نہیں دیکھ سکتا نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے یا دعوت دین کا کام کر سکتا ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے سامعین کو بدلا ان کے دل و دماغ کو بدلا ان کی زندگی کو بدلا ان کے مقاصد اور عزائب کو بدلا زندگی کا دہارا پلٹ دیا اور بالآخر ان کو دنیا میں قائد اور امام بنا دیا اس کتاب نے ان کا ایمان مضبوط کیا اور اسے ان کے دل کے اندر اتارا اور ان کے باہمی رشتوں کو مضبوط کیا ان کے اندر اطاعت اور وفاداری کی صفات پیدا کی اور کو ایک مضبوط گروہ بنا کر کھڑا کر دیا آج بھی اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو صرف یہی کتاب ہے باہر کی دنیا خواہ کتنا ہی ہم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہو اگر اس کتاب کے ساتھ ہمارا اپنا تلاوت کا تعلق مضبوط ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تاریخ کی روشنی میں بدل نہ سکے قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اس میں آگے اور پیچھے سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا دجال تو جب آئے گا سو آئے گا لیکن دجال کے پیروکار اپنی طرف سے کتنی بھی کوشش کریں ایمان کے قلعے کے اندر رکنا پیدا کریں اگر اس کتاب کے ذریعے حصار قائم کیا گیا ہو تو اس میں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس لیے فرمایا گیا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيِّ وَلَا مِن خَلْفِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ حَمِيم سَجْدَةٌ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے یہ کتاب سارے خزانوں سے بہتر خزانہ ہے دنیا کے اندر آدمی جو کچھ بھی سوچے کہ میں یہ جمع کروں گا اور وہ حاصل کروں گا اور جتنے بھی اس کے عزائم ہو اور جتنی بھی چیزوں کے ساتھ وہ قیمت کو اور قدر کو وابستہ کرتا ہو کہ یہ میرے لیے قیمتی ہے ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی کتاب ہے وہ خیر مما یجمعون سورہ یونس یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں یہ ان سارے امراض کا علاج ہے جو آدمی کے دل کے اندر پائے جاتے ہیں یہ شفا ہے نسخہ شفا ہے اور ان ساری بیماریوں کا علاج ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ شفا الما فی الصدور سورہ یونس یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اسی کے اندر وہ نور اور روشنی ہے جو آدمی کے دل کے اندر اور اس کے باہر کی زندگی دونوں کو منور کرتی ہے اس کتاب کی بہت سی خصوصیات خود اس کتاب کے اندر بیان ہوئی ہے البتہ یہ بات بالکل واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرے اس کے اوپر ایمان نہ لائے اپنے آپ کو اس کے آگے نہ ڈال دے اور اس کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم نہ کرے اس وقت تک اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی قرآن نے اپنے ان پہلے قارئین کی کیفیت بھی بیان کی ہے جنہوں نے خود قرآن مجید کو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس جذب کیا اس پر عمل کیا اور اس کے تابع ہو گئے وہ کیفیات ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی شخصیت کا کتنا گہرا تعلق قرآن کے ساتھ تھا اس کا نعرہ صرف زبان پر نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ دل کے اندر تھی اور کیفیت یہ تھی کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی تو ان کو اپنا ایمان بھرتا ہوا محسوس ہوتا تھا ان کا دل پگل جاتا تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے نرم پڑ جاتی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے یہ قرآن کا خود اپنا بیان ہے کسی باہر کے مورخ کی بیان کی ہوئی کہانیاں نہیں ہے قرآن نے خود بتایا ہے کہ اس کو پڑھنے اور سننے والوں پر کیا کیفیت مرتب ہوتی تھی یہ ساری کیفیات لفظ تلاوت کے اندر شامل ہے اگر اس کا مطالعہ اسی طرح کیا جائے جس طرح کرنا چاہیے اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور تم ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے اس کے علاوہ جب ہر طرف سے باطل باطل کی یورش ہو فلسفے باطل نظریات اور باطل خیالات آدمی پر ہجوم کیے ہوئے ہوں اور مختلف ذرائع سے آدمی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہو ایسے میں ایک ہی آگوش پناہ ہے اور وہ ہے قرآن جس طرح بچہ ماں کی گود میں جا کر سر ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہ ہر خطرے سے محفوظ ہے اسی طرح اگر آدمی اپنی شخصیت اپنے دل اور اپنی روح کو قرآن کی آگوش میں لا کر ڈال دے تو پھر وہ ان سب دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو چاروں طرف سے اس کے ایمان اور دل پر حملہ آور ہو رہے ہیں یہاں ایک اور بات خاص طور پر کہی گئی ہے لا مبدل لکلمات اس اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس کی اہمیت ہر زمانے میں قرآن کے پڑھنے والوں نے محسوس کی ہوگی چونکہ آج ہم بیسویں صدی میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس لیے جب ہم اپنی عقل اور علم کے کے مطابق اس اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندر بڑا حیرت انگیز نقشہ نظر آتا ہے یہ مطالعہ ہم ایک ایسی دنیا میں کر رہے ہیں جس میں کسی چیز کو قرار نہیں ہے نہ آدمی کے خیالات کو قرار ہے نہ اس کے نظریات اور فلسفوں کو نہ طریقہ علاج کو جو وہ اپنے امراض کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کے فیشن تک کو قرار نہیں ہے جو صبح و شام بدلتے رہتے ہیں گویا مسلسل ایک تبدیلی کا عمل جو جاری ہے مغربی مفقرین بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں کہ گزشتہ پچاس سال میں جتنی سرعت سے یہ حیرت انگیز تبدیلیاں انسان کے خیالات اور نظریات میں آئی ہیں اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی حد یہ کہ سائنس کے وہ نظریات اور حقائق جن کو انسان سچ جان کر ان پر رکھتا رہا اور جن پر وہ اپنا دین و ایمان بھی قربان کرتا رہا وہ خود اپنی جگہ بدل گئے اور برابر بدلتے چلے جا رہے ہیں آج جس کی نظر دنیا کے فلسفوں نظریات سائنس اور آج کی پوری سوسائٹی پر ہے وہ جانتا ہے کہ آج کی صدی کا ایک ہی امتیازی نشان ہے اور وہ ہے اس کی رفتار تبدیلی جو مسلسل پیش آ رہی ہے اس لیے انسان کو قرار نہیں ہے وہ آج اور کل کسی چیز پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا کسی پر اپنا لنگر نہیں ڈال سکتا ان حالات میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو بدلنے والی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے زمانے کے اثر سے یا کسی تحقیق اور انکشاف سے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی طرف سے آیا ہے اس نے اس کو وہی کیا ہے اور اسی کی کتاب ہے اس نے انسانی مسائل کا وہ فطری اور پائیدار حل پیش کیا ہے جس پر زمانے کی گردش اثر انداز ہو کر کسی تغیر و تبدیل کا باعث نہیں بن سکتی فی الحقیقت یہی وہ کتاب ہے اگر آج آدمی اس چٹان پر اپنا لنگر ڈال دے تو اس کی کشتی ہر بھون اور ہر طوفان سے محفوظ رہ سکتی ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے کے زمانے میں آدمی کو مضبوطی کے ساتھ قرآن کا دامن تھامنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جو زمانے کے سارے تغیرات کے باوجود سبات اور استقلال کا نمونہ ہے اور جس کی آگوش میں پناہ اور سکون مل سکتا ہے صرف یہی کتاب ہے جو سارے فتنوں اور مصائب سے محفوظ رکھ سکتی ہے یہ وہ قیمتی ہدایات ہے جن کو ہمیں پلے باندھ کر اپنی زندگی میں سے کچھ وقت لازمت اس کتاب سے وابستہ رکھنا چاہیے اس کو دل و دماغ کے اندر اتارنا چاہیے اور اسی کو اپنا رہنما اور جائے پناہ بنانا چاہیے